ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقے کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنایا ان کا نام ابن لطبیہ تھا جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے صفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ پھر آپ ممبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عامل جو چیز بھی ہدیے کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی بکری ہوگی تو وہ بولتی آئے گی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا تین مرتبہ یہی فرمایا سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم سے ظاہری نے بیان کی اور حشام نے اپنے والد سے روایت کی ان سے ابو حمید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آنکھوں نے دیکھا اور زید بن ثابت صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سنی ہے سفیان نے کہا ظاہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میرے کانوں نے سنا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں خار کا لفظ ہے یعنی گائے کی آواز یا جوار کا لفظ جو لفظ تجارون سے نکلا ہے جو سورہ مومنون میں ہے یعنی گائے کی آواز نکالتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چوہتر